يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك ۖ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا ہے اور اس کا انکار کرنا ہے اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے اور اہل توحید کو ان کے دین و عقیدے کے بارے میں آزمائش میں ڈالنا قتل سے بڑا گناہ ہے اور اے مسلمانوں اہل کفر تم سے جنگ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اگر ان کی استطاعت میں ہو تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں گے اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے گا تو اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے اسی میں ہمیشہ رہیں گے اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ عبداللہ بن جہش کی قیادت میں نخلا کی طرف روانہ کیا راستے میں قریش کے ایک قافلے سے مٹبھیڑ ہو گئی جو طائف کی طرف سے آ رہا تھا ایک مسلمان تیر انداز نے امر بن الحضرمی کو قتل کر دیا چونکہ رجب کا مہینہ تھا جو حرمت والا مہینہ ہوتا ہے اس لیے کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلایا کہ تم لوگ تو حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں رکھتے تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ جس بات کا تم عار دلاتے ہو اگرچہ وہ بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے دین سے روکنا اللہ کا انکار کرنا مسجد حرام سے روکنا نبی کریم اور صحابہ اکرام کو ان کے گھروں سے نکالنا یہ جرائم اللہ کے نزدیک بڑے ہیں اور لوگوں کو ان کے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے آزمائشوں میں ڈالنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے اور یہ تمام عیوب تمہارے اندر پائے جاتے ہیں لیکن تمہیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے اور مسلمانوں کو ان کی ایک غلطی کا آر دلاتے ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار جو آپ سے جنگ کرتے ہیں ان کا مقصد آپ کو اور مسلمانوں کو دین اسلام سے نکال دینا ہے جو وہ نہیں کر سکیں گے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا اس کے سارے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا فائدہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں یعنی رجب ذلقادہ ذلحجہ محرم میں قتال جائز ہے ایمہ اکرام کا یہی مذہب ہے کہ ان مہینوں میں قتال کی حرمت منسوخ ہو چکی ہے اس لیے کہ اس کے بعد نازل ہونے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں قتل کرو اور کسی مہینے کی استثنا نہیں کی